عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے ہو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چورانوے یہ حدیث ضعیف ہے